لئیس نے ہمیں ربی بن سبرہ جوہنی سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سبرہ بن معبد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح متا کی اجازت دی میں اور ایک آدمی بنو عامر کی ایک عورت کے پاس گئے وہ جوان اور لمبی گردن والی خوبصورت اونٹنی جیسی تھی ہم نے خود کو اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کیا دو گے میں نے کہا اپنی چادر اور میرے ساتھی نے بھی کہا اپنی چادر میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے بہتر تھی اور میں اس سے زیادہ جوان تھا جب وہ میرے ساتھی کی چادر کی طرف دیکھتی تو وہ اسے اچھی لگتی اور جب وہ میری طرف دیکھتی تو میں اس کے دل کو بھاتا پھر اس نے مجھ سے کہا تم اور تمہاری چادر ہی میرے لیے کافی ہے اس کے بعد میں تین دن اس کے ساتھ رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے جن سے وہ متا کرتا ہے کوئی عورت ہو تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو انیس